تیسرا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کرام کے متعلق وجوبی اعتقاد کا بیان اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی فصل اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا وجوب اور آپ کی تاریخ میں افراد و تفرید سے ممانت اور آپ کی قدر و منزلت کا بیان فصل دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے وجوب کا بیان فصل سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی مشروعیت کا بیان فصل چہارم اہل بیت کی فضیلت اور حق تلفی و گلو کے بغیر ان کے ساتھ سلوک کا بیان فصل پنجم صحابہ کرام کی فضیلت ان کے بارے میں ضروری اعتقاد اور ان کے آپسی اختلافات کے سلسلے میں مذہب اہل سنت و جماعت کا موقع فصل ششم صحابہ کرام اور ائمہ خدا کو برا بلا کہنے کی ممانعت فصل اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا وجوب آپ کی تعریف میں افراد و تفرید سے ممانت اور آپ کی قدر و منزلت کا بیان وجوب محبت ہو و تعظیم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کا وجوب بندہ پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے یہ عبادت کی سب سے بڑی قسم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد للہ سورة البقرہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی کی سب سے زیادہ دوست دار ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا منعم حقیقی ہے جس نے جملہ ظاہری و باطنی نعمتوں سے بندوں کو نوازا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے اس لیے کہ آپ نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اس کی معرفت سے ہمکنار کیا اس کی شریعت کو پہنچایا اور اس کے احکامت کو بیان فرمایا ہے آج مسلمانوں کو جو دنیا و آخرت کی بلائی حاصل ہے وہ اسی رسول رحمت کی بدولت حاصل ہے کوئی بھی شخص آپ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک حدیث کے الفاظ ہے صحیح بخاری جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دوسروں سے زیادہ محبوب ہو دوسرا کسی شخص سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہو تیسرا کفر کی طرف لوٹنا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نکالا ہے ایسا ہی ناپسند کرتا ہوں جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کے ساتھ لازم ہے اور رتبہ کے اعتبار سے دوسرے درجے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام محبوب چیزوں سے آپ کی محبت کو مقدم رکھنے سے متعلق حدیث کے الفاظ یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لڑکے اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بلکہ ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب رکھے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک سوائے میرے نفس کے دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ تمہارا محبوب نہ بن جاؤں بات نہیں بنے گی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس وقت آپ میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اے عمر اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی محبت پر مقدم ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کو لازم ہے اس لیے یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے اور اسی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کے دل میں جتنی بڑھے گی اتنی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اگر گھٹے گی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت گھٹے گی اور جو شخص جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تعظیم و توقیر میں کوئی کثر نہ اٹھا رکھے اور انہی کی اتباع کرے ان کے قول کو ہر ایک کے قول سے مقدم رکھے اور ان کی سنت کی بہت زیادہ تعظیم کرے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی ہے انسان سے محبت اور اس کی تعظیم اگر اللہ سے محبت اور اس کی تعظیم کے تابع ہے تو وہ جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم آپ کی یہ محبت و تعظیم دراصل آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے سے محبت اور اس کی تعظیم کی تکمیل ہے آپ وسلم کی امت آپ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے اور آپ کی تعظیم و تقریم اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقریم کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک جز ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے جلاء الافہام میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی محبت رعب ڈال دیا تھا کہ خود بخود لوگ آپ سے محبت کرتے اور حیبت کھاتے تھے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے لیے اتنا محبوب موکر و بارعب نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک محبوب و موکر و موکر بارعب تھے پھر سے پڑھیں گے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نزدیک محبوب و موکر و بارعب تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا کہ قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقبول شخص میری نزدیک کوئی نہیں تھا لیکن اب قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ترین اور موکر ترین شخص میرے نزدیک کوئی نہیں صحیح مستم آپ کے اجلال کی وجہ سے میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کو جی بر کو دیکھتا اگر مجھ سے آپ کی تعریف کے لیے کہا جائے تو میں کچھ نہیں بول سکتا اس لیے کہ آپ کی توقیر و اجلال میں کبھی آپ کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قریش سے کہا تھا صحیح بخاری اے لوگو اللہ کی قسم میں کیسر و کسرا اور دیگر شاہان ممالک کے دربار میں گیا ہوں لیکن کسی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ اس کے احباب و اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احباب و اصحاب ان کی کرتے ہیں اللہ کی قسم ان کی تعظیم و تقریم اور اجلال و رعب میں ان سے نظر نہیں ملاتے جب وہ تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کی ہتھیلی ہی میں پڑتا ہے جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے ہیں اور آپ جب وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں آپ سرسم کی تعریف میں افراد و تفریح سے ممانت گلو کہتی ہے حد پار کر جانے کو کوئی شخص جب جب قدر و اندازہ میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے گلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تغلبو فی دینکم سورة النساء اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اطرا کہتے ہیں کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانے اور اس میں جھوٹ ملانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدر و منزلت کی تعین میں حد سے تجاوز ہو جائے بائے طور پر کہ آپ کو ابدیت رسالت کے رتبہ سے آگے بڑھا دیا جائے اور کچھ الہی خصائص و صفات آپ کی طرح منسوخ کر دیے جائے مثلا آپ کو پورا آپ کو پکارا جائے آپ کو مدد کے لیے کہا جائے آپ سے استغاثہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے آپ کی قسم کھائی جائے اسی طرح آپ کے حق میں مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مدع و توصیف میں اضافہ کر دیا جائے جبکہ اس چیز سے آپ نے خود جبکہ اس چیز سے آپ نے خود روک دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میری حد سے زیادہ تعریف نہ کیا کرو جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں کیا بے شک میں اس کا بندہ ہوں لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو یعنی باطل اوصاف سے میری تعریف نہ کرنا اور میری تعریف میں گلو نہ کرنا جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا ہے کہ ان کو الوحیت کے درجے میں پہنچا دیا دیکھو تم میری اس طرح تعریف کرو جس طرح کہ میری رب نے میری تعریف کی ہے لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی نے جب آپ سے کہا انت سیدنا آپ ہمارے سید ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید تو اللہ تعالیٰ ہے اور جب کہا کہ ہم میں سے افضل اور باعتبار طاقت و قوت سب سے بڑے ہیں تو آپ نے فرمایا اس طرح کی تاریخ میں کوئی حرج نہیں جو چاہو کہو لیکن دیکھو اس معاملہ میں شیطان تمہیں حد سے بہکانہ دے اسی طرح ایک آدمی نے آپ سسم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اے ہم میں اے ہم میں کے سب سے بہتر اور ہم میں کے سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے یہ سن کر آپ سسم نے فرمایا اے لوگو میرے متعلق اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہو لیکن دیکھو شیطان تمہیں بہکانا دے میں محمد ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے اپنی اس قدر و منزلت سے آگے بڑھا دو جس پر اللہ رب العزت نے مجھے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہماری سردار ہم میں ہم میں کے سب سے اچھے ہم میں کے سب سے افضل و اعظم جیسے الفاظ و تعریف کو ناپسند فرمایا ہے جبکہ واقعہ میں آپ الاطلاق تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف ہے لیکن آپ نے لوگوں کو ایسا کہنے سے صرف اس لیے روک دیا تھا کہ آپ کے بارے میں لوگ گلو و مبالغہ میں نہ پڑ جائے اور اس طرح توحید کی حفاظت ہو سکے آپ نے اپنے آپ کو صرف دو صفتوں سے متصف کرنے کی ہدایت کی ہے جو دراصل بندہ کے لیے ابدیت کا سب سے بڑا رتبہ ہے اور جن میں گلو و مبالغہ نہیں ہے اور نہ ہی عقیدہ کے لیے کوئی خطرہ وہ دو صفتیں ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اور اپنی اس قدر منزلت سے جس میں رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے اونچا کرنے کو ناپسند فرمایا ہے آج بہت سے لوگ آپ کے اس فرمان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں کھلے عام آپ کو پکارتے ہیں آپ سے استغاثہ کرتے ہیں آپ کی قسم کھاتے ہیں اور آپ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے اس طرح کی مخالفتیں میلادوں نعتیہ کلاموں اور نظموں میں خوب خوب ہو رہی ہے اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی تمیز نہیں کرتے علامہ ابن القیم اور رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو اپنے ایک قصیدہ نونیہ میں یوں بیان کیا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو دوسرے کا نہیں ہو سکتا اور اس کے بندہ کا ایک حق ہے یہ دو حق ہوئے ان دونوں حقوق کو بغیر تمیز و امتیاز کے ایک حق نہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا بیان اللہ تعالیٰ نے آپ کی جیسی تعریف کی ہے اور آپ کو جس قدر منزلت سے نوازا ہے اتنی تعریف کرنے اور اس رتبہ کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رتبہ اور عالی مقام سے نوازا ہے آپ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہے تمام مخلوقات میں آپ سب سے اچھے سب سے افضل ہے آپ تمام انسان کے لیے رسول ہیں جن و انسان کے ہر فرد کے لیے آپ نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ رسولوں میں بھی سب سے افضل ہے نبیوں کے خاتم ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کے سینہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے اور آپ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی ذلت و رسوائی ہے آپ مقام محمود کے مالک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا عسا ان يبعثک ربک مقام محمود صورت الاسراء قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن لوگوں کی شافات کے لیے کھڑا کرے گا تاکہ انہیں ان کا رب اس موقع کی پریشانی و شدت سے آرام پہنچائے یہ بہت ہی خاص مقام ہے جو صرف آپ ہی کو عطا ہوگا آپ کے علاوہ کسی نبی کو بھی یہ مقام عطا نہ ہوگا اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے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 ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بات کرتے ہیں اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے جو لوگ تم کو حجروں سے باہر آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ آیات کریمہ ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور اجلال و اکرام کا معاملہ کرنے کے آداب سکھائے ہے ان کو بتایا کہ آپ کے سامنے آپ سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے نام لے کر آپ کو کوئی شخص نہ پکارے جیسے کہ عام لوگ عام لوگ پکارے جاتی ہے لہذا اے محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ نبوت و رسالت کی واسطہ سے آپ پکاری جائیں گی لہذا کہا جائے گا اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا سورة النور مومنو پیغمبر کے بلانے کو ایسا معمولی بلاوا نہ کر لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی اے رسول کے القاب سے پکارا ہے اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے آپ پر درود و سلام بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو کو آپ پر درود درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ الذین و صلی علیہ و تسلیمہ صورت الحضاب اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں اے مومنو تم بھی ان پر درود درود اور سلام بھیجا کرو لیکن نبی سسم کی تعریف و توصیف کے لیے کوئی وقت یا کوئی کیفیت کتاب و سنت کی صحیح دلیل کے بغیر مخصوص نہیں کی جائے گی لہٰذا آج جو لوگ میلاد النبی کے جشن و جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس تاریخ کو آپ کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں یہ بہت ہی ناپسندیدہ بدعت ہے آپ کی تعظیم و تکریم کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت کی تعظیم و تکریم کی جائے اس پر عمل کے وجوہ پر اعتقاد رکھا جائے اور یہ کہ سنت رسول قرآن مجید کے بعد تعظیم و عمل کے اعتبار سے پہلے درجہ پر ہے اس لیے کہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی وہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَوْتِقُ عَنِ الْحَوَى ان ہو اللہ وحی یوہا صورت النجم اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم الہی ہے جو ان کی طرح بھیجا جاتا ہے لہذا سنت میں شک پیدا کرنا اس کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے اس کی متن سند اور ترک کی تصحیح و تضعیف میں کلام معنی کی تعین و تشریف بہت ہی احتیاط علم و تحفظ کے ساتھ کی جانی چاہیے آج بے شمار جوہلا خاص طور پر تعلیم کے ابتدائی مراحل کے نوجوانی سنت رسول پر رسول پر زبان درازی کرنے لگے ہیں احادیث کی تصحیح و تہذیب شروع کر دی ہے اور صرف مطالعہ کے بلبوتے پر راویوں پر جرح کرنے لگے ہیں یہ خود ان کے لیے اور امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے فصل دوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی وجوب کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے لہذا آپ کے احکامات کو بجا لانا اور آپ کے منحیات سے باز رہنا واجب ہے آپ کو اللہ کا رسول ماننے کا یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے کبھی تو اللہ کی پیروی کے زمن میں ضمن میں جیسے آیت کریمہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول سورة النساء مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور کبھی انفرادی طور پر آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے ارشاد ربانی ہے میں یت الرَّسُولَ فَقَدْ اط اللہ سُرَةُ النسا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور ایک جگہ ارشاد ہے وعتی اور رسول صورت النور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو وعیدیں سنائی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سورة النور جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا دردناک عذاب نازل ہو یعنی ان کے دلوں میں کفر و نفاق اور بدت کے فتنے پیدا ہوں گے یا پھر اس مادی دنیا ہی میں کوئی دردناک عذاب آ گیرے گا جیسے قتل یا حد یا حبس یا پھر اس کے علاوہ دیگر فوری سزائے اللہ تعالیٰ نے آپ سسلم کی اطاعت و اتباع کو بندہ سے اپنی محبت اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنایا ہے تو حبون اللہ فتب نے یحبو کم اللہ ذُنُوبَكُمْ سورہ آل عمران اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ نے آپ سسم کی اطاعت کو ہدایت اور آپ کی نافرمانی کو گمراہی قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہے وَإِن تُطِعُوهُ سورة النور اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے نیز فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ إِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صورت القصص پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ آپ امت کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الاحزاب تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال افعال و احوال کو اسوا بنانے کی سب سے بڑی دلیل ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احزاب کے دن لوگوں کو یہ حکم دیا کہ صبر و استقامت جہاد و مجاہدہ اور رب العالمین کی طرف سے آسانی اور کشادگی کے انتظار میں آپ کو اپنا عصوہ حسنہ بنائے اور قیامت تک کے لیے آپ ہی کی زندگی کو نمونہ بنائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر چالیس جگہوں پر کیا ہے لوگ آپ کی لائی ہوئی سنت و شریعت کی معرفت اور اس کی اتباع کی غذا و پانی سے بھی زیادہ محتاج ہے غذا و پانی نہ ملنے پر انسان دنیا میں مر جائے گا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہ ہونے پر دردناک عذاب اور دائمی بدبختی کا شکار ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے تمام عبادت میں اپنی اقتداء و پیروی اور انہیں اسی حیت و کیفیت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس حیت میں آپ سسم ادا فرماتے تھے ارشاد نبوی ہے اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحیح بخاری اور ایک جگہ ارشاد فرمایا مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو صحیح بخاری نیز فرمایا جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا دین نہیں وہ عمل مردود ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز فرمایا جو شخص ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم اس کے علاوہ ہزاروں نصوص ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی پر ابھارا گیا ہے اور آپ کی نافرمانی و مخالفت سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے فصل چہار اہل بیت کی فضیرت اور حق تلفی و گلو کے بغیر ان کے ساتھ سلوک کا بیان اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آل و اولاد ہے جن پر صدقہ کا حرام ہے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد حضرت رضی اللہ عنہ کی اولاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد بنو حارث بن عبد المطلب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات اور بنات طاہرات شامل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الاحزاب اے پیغمبر کے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے علامہ ابن کثیر رحم اللہ اس زمن میں لکھتے ہیں قرآن مجید میں جو تدبر کرے گا اس کو کبھی بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی مذکورہ آیت کریمہ کے زمن میں داخل ہے اس لیے کہ سیاہ کلام ان کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ سورة الحضاب اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہے ان کو یاد رکھو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ترجمہ یعنی تمہارے گھروں میں کتاب و سنت میں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے اس پر عمل کرو حضرت قطع عنہ اور دوسرے حضرات نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اور لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے خاص کی گئی ہے یعنی وہی تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما تو اس نعمہ سے مالا مال تھی اور اس عمومی رحمت میں آپ رضی اللہ عنہ کو خاص مقام عطا ہوا تھا اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کسی کی بستر پر وہی نازل نہیں ہوئی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کی یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ آپ نے اس کے سوا کسی بھی کمواری سے شادی نہیں کی اور آپ کے سوا ان کے بستر پر کوئی دوسرا مرد نہیں سویا یعنی دوسرے سے شادی ہی نہیں کی لہذا مناسب تھا کہ اس خصوصیت و رتبہ عالیہ سے آپ نوازی جاتی اور جب آپ کے ازواج متحرات اہل بیت میں داخل ہے تو آپ کے قارب و اعضا بدرجہ اولا اس میں داخل ہے اور وہ اس نام کے زیادہ مستحق ہے لہٰذا اہل سنت و جماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جسے آپ نے گدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا میرے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں صحیح مسلم اہل سنت و جماعت ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تقریم و تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ کی تعظیم و تقریم کی علامت ہے اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ سنت کے اتباع پر قائم ہو جیسے کہ ان کے صلف صالح حضرت عباس رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہم اور ان کی اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی آل و اولاد کا حال تھا اور ان میں سے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مخالف ہو اور دین پر قائم نہ ہو پھر ان سے عقیدت و دوستی جائز نہ ہوگی چاہے اہل بیت میں سے ہو اہل بیت کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقع بہت ہی اعتدال و انصاف پر مبنی ہے اہل بیت میں سے جو دین و ایمان پر قائم ہے ان سے گہری محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور ان میں سے جو سنت کے مخالف اور دین سے منحرف ہو ان سے دور رہتے ہیں چاہے وہ نسبی طور پر اہل بیت میں داخل کیوں نہ ہو اس لیے کہ اہل بیت اور رسول اللہ وسلم کے قریبی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم نہ ہو حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صورت الشعراء اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا اے قریش یا اس جیسا کوئی لفظ اپنے آپ کو خرید لو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اے صفیہ رسول اللہ وسلم کی پوفی میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اے فاطمہ بنت محمد میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ایک اور حدیث کے الفاظ ہے جس کا عمل سست ہو اس کا سست ہو اس کا نصب اسے تیز نہیں لے جائے گا اہل سنت و جماعت شیعوں کے غلط عقیدے سے پاک ہے جو بعض اہل بیت کے سلسلے میں گلو سے کام لیتے ہوئے ان کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح نواسب کے گمراہ کن طریقہ سے بھی پاک ہے جو اصحاب استقامت اہل بیت سے بگز اور دشمنی رکھتے ہیں انہیں لان و تان کرتے ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ان بدعتیوں اور خرافیوں کی گمراہی سے بھی پاک ہے جو اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کے سوا ان کو ارباب حل و عقد مانتے ہیں ان میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت اس بارے میں اور دیگر معاملات میں بھی منہج اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم ہے جن کے رویہ میں کوئی افراد و تفریت نہیں اور نہ ہی اہل بیت کے حق میں حق تلفی و گلو ہے خود معتدل و دین پر قائم اہل بیت اپنے لیے گلو پسند نہیں کرتے ہیں اور گلو کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق گلو کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے قتل کو جائز قرار دیا ہے لیکن آگ کے بجائے تلوار سے قتل کے قائل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گلو کرنے والے کی سردار عبداللہ بن صبا کو قتل کرنے کے لیے تلاش کروایا تھا لیکن وہ با گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا فصل پنجم صحابہ کرام کی فضیلت ان کے بارے میں ضروری اعتقاد اور ان کے آپسی اختلافات کے سلسلے میں مذہب اہل سنت و جماعت کا موقف صحابہ سے مراد کون لوگ ہے اور ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابی صحابہ صحابی کی جمع ہے اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا واجب ہے کہ وہ امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے ان کا زمانہ خیر القرون کا تھا اور یہ شرف ان کو اسلام کی طرف ان کی سبقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب آپ کے ساتھ جہاد شریعت کے بارگرہ کو اٹھانے اور بعد والوں تک پہنچانے کی وجہ سے حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے آیت کریمہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدى لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة التوبة جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے اور ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے ایک جگہ ایک اور جگہ ارشاد ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قر اخرج شط اہ فر اح فسط فستغقی یو جب ذرا غیر بہ ملکر و اد اللہ الدین امن و املحت من مغفرۃم و اجرن الفتح محمد اللہ کے پیغمبر ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہے اور آپس میں رحم دل اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سرب سجود ہے اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں مرکوم ہے اور یہی اوصاف انجیل میں ہے وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی جڑ پکڑ لی پھر اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی ہو گئی اور کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور ایک جگہ ارشاد ہے للفقراء المحاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون سورة الحشر تارکین وطن مالفائی ان مفلسان کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہے یہی لوگ سچے ایماندار ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص حرس نافذ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور انہیں بلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے کہا ہے اس کی بے خبری اس کی بھی خبر دی ہے کہ وہ ان سے راضی ہے ان کے لیے باغہ تیار کیے ہیں اسی طرح انہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے بتایا ہے اسی طرح ان کے اوصاف بتاتے ہوئے فرمایا کہ کثرت سے رکو اور سجدہ کرنے والے ہیں ان کے دل پاک و صاف ہے ان کے چہروں پر اطاعت و ایمان کی جو نشانی و نور ہے اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے تاکہ کافروں کو غصہ دلائے مہاجرین کی تعریف میں فرمایا کہ انہوں نے محض اللہ کے لیے اور اس کے دین کی نصرت کے لیے اس کے فضل و رضا کی تلاش میں اپنے وطن معلوف اور مال و دولت کو خیر بات کہا اور وہ اپنے اس عمل میں سچے تھے انصار کی تاریخ میں فرمایا کہ وہ ہجرت نصرت ایمان صادق کے گھر والے ہیں ان کی خوبیوں میں سے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں ان سے ہمدردی کرتے ہیں وہ بخل سے پاک ہے جن کی وجہ سے فلا و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے یہ ان کے بعض فضائل و حسنات ہے ان کے علاوہ کچھ خاص فضائل و رتبے ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے بعض بعض سے ممتاز ہے اور یہ ان کی اسلام کی طرف سبقت جہاد و ہجرت کی وجہ سے ہے لہذا افضل ترین صحابہ خلافہ اربا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم و اجمعین تھے ان کے بعد باقی عشر مبشرہ ہے جن میں حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو عبیدہ بن جرہ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم ہے مہاجرین کو انصار پر فضیلت دی گئی ہے اہل بدر اور اہل بیت الردوان کی بھی خاص فضیلت آئی ہے فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے اور جہاد کیے ہیں ان کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے پر فضیلت دی گئی ہے صحابہ کرام کے مابین ہونے والے کشت و خون اور فتنہ و فساد سے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین کے اندر فتنہ پھیلنے کی وجہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازش تھی ایک خبیص ترین مکار یمن کا یہودی عبداللہ بن صبا کو یہودیوں نے کھڑا کیا اس نے جھوٹ موٹ اپنے اسلام کا اعلان کیا پھر یہ خبیص یہودی اپنے حقد و حسد کا زہر خلیفہ صالح صدی عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اگلنے لگا ان کے خلاف منگڑت تہمتیں بنا بنا کر پھیلانے لگا لہذا کچھ کمزور ایمان کو تاہ نظر و فتنہ پسند لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے حضرت عثمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے اور اس یہودی اور اس کے متبعین کی اکسانی پر فتنہ نے اپنا سر اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق آپس میں لڑ پڑے کتاب اتحاویہ کے شرح لکھتے ہیں ترجمہ اور کا فتنہ ایک منافق و زندگ نے پیدا کیا اس نے دین اسلام کو ختم کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہا جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ بن صبا نے جب اسلام کا اظہار کیا تو اس نے دراصل اپنی خباست اور مکاری سے دین اسلام میں فساد پھیلانا چاہا جیسا کہ بولس نے نصرانیت کے ساتھ کیا سب سے پہلے اس نے اپنی عبادت و زہد کا اظہار کیا پھر امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا اظہار کیا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق فتنہ پھیلانے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی پھر جب کوفہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق گلو کا اظہار کیا اور ان کی نصرت و تائید کرنی چاہی تاکہ اس سے اپنی خبیصانہ مقصد کو پہنچ سکے جب حضرت علی رضی عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا لیکن وہ کمینہ کرکیس کی طرف بھاگ گیا اس کی پوری راو داتا اس کی پوری رودہ تاریخ میں مشہور ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ترجمہ حضرت جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو مسلمانوں کے دل منتشر ہو گئے مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے شریر و خبیص لوگ سامنے آ گئے اور اچھے لوگ ذلیل ہو گئے اور وہ لوگ فتنہ بڑکانے لگے جو اب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اصلاح و خیر کو چاہنے والے اپنے میدان میں بے دست و پا ہو گئے لہذا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ خلافت کے لیے اس وقت موضوع تری شخص تھا شخص تھے اور باقی ماندہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے اچھے تھے لیکن چونکہ دل منتشر تھے اور فتنہ کی آگ بڑھ رہی تھی لہٰذا لوگوں کا پورا اتفاق نہ ہو سکا جماعت کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی لہذا خلیفہ وقت اور امت کے اچھے و مصلح لوگ وہ نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے کچھ لوگ فتنہ و فساد کے شعلوں میں کود پڑے پھر وہ پھر جو ہوا سب کو معلوم ہے پھر جو ہوا سب کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ میں صحابہ کے رام عنہ کے آپسی جدال و کتال کا عذر پیش کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ آگے لکھتے ہیں ترجمہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کے وقت خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے لیے ان کی بیعت ہوئی تھی اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں جو شخص بھی سوال کرتا اس کے جواب میں آپ اس بات کا اقرار کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی ساتھیوں سے جنگ میں پہل کرے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اطاعت کرے ہم سے بیعت کرے اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس روح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ساتھی سماوتات سے خارج ہے اور ایک واجب کو ادا نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ طاقتور بھی ہیں لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنا ضروری سمجھا تاکہ وہ لوگ اس واجب کو ادا کرے خلیفہ کی اطاعت ہو اور جماعت کا شیرازہ برقرار رہے جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت و اطاعت ان پر واجب نہیں اس کے لیے اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ مظلوم ہوں گے انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے ہیں اور ان کے قاتلین حضرت علی رضی اللہ کی فوج میں شامل ہے فوج میں ان کا غلبہ ہے ان کی طاقت ہے ہم کہیں گے تو وہ ہم پر ظلم و زیادتی کریں گے حضرت علی رضی عنہ انہیں روک نہیں پائیں گے جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں انہیں روک نہیں پا پائے تھے لہٰذا ہمیں کسی ایسے خلیفہ کی بیعت کرنی چاہیے جو ہمیں انصاف دلا سکے اور ہمارے لیے انصاف کی کوشش کر سکے صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال سے متعلق اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے اس کا خلاصہ کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آئے گی اول اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے مابین ہونے والے جنگ و جدال سے متعلق اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور اس میں بال کی کھال نہیں نکالتے ہیں اس لیے کہ سلامتی کا راستہ چپ رہنے میں ہی ہے خاص طور پر اس طرح کے معاملہ میں ان کی دعا یہ ہوتی ہے رب اغفر لنا ولاقواندین الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا للذین آمنوا ربنا رعوف الرحیم سورة الحشر ہماری پروردگار ہمارے بائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ ما فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے دوم صحابہ کے سلسلے میں من گھڑت برائیوں سے متعلق جو روایتیں ہیں ان کا متعدد طریقوں سے جواب دینا جو حسب ذیل ہے پہلا طریقہ یہ تمام آثار جھوٹے ہیں دشمن اسلام نے انہیں صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے وضع کر لیا ہے دوسرا طریقہ ان روایت میں حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے یا اس کی صحیح شکل بگاڑ دی گئی ہے اس میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے لہٰذا یہ محرف ہے ان کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے تیسرا طریقہ اس ضمن میں جتنے آثار و احادیث وارد ہوئے وہ بہت ہی کم ہے اگر یہ روایتیں کسی حد تک صحیح ہے تو صحابہ کرام کو اس حد تک معذور سمجھنا چاہیے اس لیے کہ صحابہ کرام سب کے سب مجتہد تھے یا تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کیا یا غلط اگر صحیح فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے دو اجر ہے اور اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے ایک اجر ہے ان کی غلطی معاف ہے اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بکاری و صحیح مسلم جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس میں صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لیے دو اجر ہے اور اگر غلط اجتہاد کرتا ہے تو اس کا ایک اجر ہے چوتھا طریقہ <clears throat> وہ ہمارے ہی طرح انسان تھے ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے اس لیے وہ باعتبار افراد گناہ و خطا سے معصوم نہیں ہے اور ان سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہو ان کے متعدد مکفرات نیک اعمال ان کے پاس ہے جن سے ان کے گناہ دھل سکتے ہیں مثلا انہوں نے اس سے توبہ کر لیا ہے اور توبہ ہر گناہ کو کھا جاتی ہے ان میں بہت سے فضل و نیک اعمال ہے جن کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات صورت الحوت بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے آپ کے ساتھ جہاد کا شرف حاصل ہے جو ان کے ان معمولی خطا کو دھونے کے لیے کافی ہے ان کی نیکیاں دوسروں کی نیکیوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ کر دی جائے گی پھر ان کے فضل و فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے کہ وہ سب سے اچھے وہ سب سے اچھی نسل تھے ان کا ایک مد صدقہ دوسروں کے عہد پہاڑ کے برابر سونا کے صدقہ سے افضل و بہتر ہے صحیح البخاری اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں بھی راضی رکھے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ترجمہ تمام اہل سنت و جماعت اور ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی بھی معصوم نہیں نہ تو سابقین اولین والے نہ ہی لاحقین اور قرابت والے بلکہ ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے ان کے گناہ کو معاف کر دے گا ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں گے یا دیگر دوسرے اسباب کی بنا پر ان کی مغفرت ہو جائے گی ارشاد باری تعالی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا الذي الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن كانوا يعملون سورة الزمر اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہے وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے ایک اور جگہ ارشاد ہے اذا بلغ اشدہ و ربی اوزئنی ان اشکر بنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدیہ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة سورة الأحقاف یہاں تک کہ جب خوب جوان ہو جاتا ہے اور چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں اور ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کر لے اور میری اولاد میں صلاح و تقوا دے تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں میں سے ہوں یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال کا جو فتنہ اٹھا تھا اس کو دشمنان دین اسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیت و کرامت پر حملہ کرنے کا سبب بنا لیا اس خبیصانہ عمل میں آج کل کے کچھ اصابق قلم لگے ہوئے ہیں جو بلا علم و معرفت کے محض بکواس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین حکم بنا حکم بنا کر پیش کرتے ہیں حکم بنا کر پیش کرتے ہیں اور بلا دلیل و خجت کسی صحابی کو سچا اور کسی کو خطا کار گردانتے ہیں اور یہ سب کچھ جہالت خواہشات کی پیروی اور حاقد و حاسد دشمن مشتشرکین اور ان کے دم چھالوں کی تقلید میں کیا جاتا ہے ان لوگوں نے اپنے عمل سے اسلامی تاریخ اور کرنے اول کے اسلاف سے ناواقف بعض نوجوانوں میں شک و شبہ کے بیج بو دیا اس طرح سے وہ دیار اسلام ہی سے اسلام پر خنجر چلانا چاہتے ہیں مسلمانوں میں انتشار و انار کی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس امت کی موجودہ نسل میں اپنی اسلاب سے متعلق بھگز و نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اسلاب کرام کی اقتدا نہ کرے جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ سورة الحشر اور ان کے لئے بھی جو ان محاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پر پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ ما فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے فصل ششم صحابہ کرام اور ایمہ ہدایت کو برا بلا کہنے کی ممانت کا بیان صحابہ کرام کو برا بلا کہنے کے ممانت اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلمہ اصول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق ان کے دل صاف اور ان کی زبان ان کے سنا خواہ ہے وہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اس کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر سختی سے عمل کرتے ہیں میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے مد یا نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا صحیح بخاری و صحیح مسلم وہ روافظ و خوارج کے گمراہ کن طریقہ سے پاک ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سب و شتم کرتے ہیں ان کے لیے بغض رکھتے ہیں ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں اور ان میں کے اکثر پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کتاب و سنت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو اہل سنت و جماعت قبول کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو امت کی سب سے اچھی جماعت سمجھتی ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر میرے دور کے لوگ ہیں صحیح بخاری اہل سنت و جماعت کون لوگ ہے انہیں ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت سیونٹی تھری فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک فرقہ کے سوا سب جہنم میں جائیں گے لوگوں نے اس ایک جماعت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اسی پر قائم رہیں گے جس پر آج ہم اور ہماری صحبہ کرام رضی اللہ عنہم قائم ہے ترمزی امام ابو زرعہ جو امام مسلم کی سب سے بڑی شیخ ہے نے فرمایا ترجمہ جو بھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی کوئی خامی تلاش کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندگی دہریہ ہے اس لیے کہ قرآن حق ہے رسول اللہ صلی اللہ رسول حق ہے اور پھر سے پڑھیں گے رسول حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت حق ہے رسول حق ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہے لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جرح کرنے والے کو زندگ و دہریہ کہنا برحق ہے علامہ ابن احمد علامہ ابن علامہ ابن حمدان اپنی تصنیف نہایت المبتدئین میں لکھتے ہیں ترجمہ اگر کوئی کسی صحابی کو برا بلا کہنا جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے اور اگر سب شتم کرتا ہے لیکن اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے تو وہ فاسق ہے بلکہ اس سے مطلق کافر بھی ہو جاتا ہے اور اگر کوئی کسی صحابی پر فسق کا حکم لگائے یا ان کے دین پر جرح کرتا ہے یا ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے آئمہ ہدایت و علماء امت کو برا بلا کہنے کی ممانت صحبہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد فضل و کرم کے اعتبار سے دائیان دین اور علماء امت دوسرے نمبر پر آتے ہیں ان میں تابعین و تب تابعین اور ان کے بعد آنے والے ان کی متبعین ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الأولون من المحاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان ورضوا عنه سورة توبہ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان آئی مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے لہذا ان کی تنقیص کرنا یا انہیں برا بلا کہنا کسی حال میں جائز نہیں اس لیے کہ یہ رشد و حدیت کے علم بردار ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْخُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَحَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سورة النساء اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے اتحاویہ کے شارح فرماتے ہیں ترجمہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت و دوستی کے بعد مومنین کے ساتھ بھی دوستانہ و ہمدردانہ تعلق رکھے جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے خاص طور پر انبیاء کے وارثوں سے تعلق و دوستی تو بہت ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے مانند بتایا ہے جن کی روشنی کے ذریعے بر و بحر کے شب و ظلمات کی راہ طے کی جاتی ہے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کی ہدایت و سمجھ بوجھ میں کوئی نقص نہیں ہے یہ لوگ دراصل رسول اللہ وسلم کی امت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہے مردہ سنتوں کو یہ زندہ کرتے ہیں انہی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی قائم ہے اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کتاب اللہ کی نشر و تبلیغ ہے کتاب ان کی زبان سے بولتی ہے اور یہ کتاب کی زبان بولتے ہیں تمام لوگ یقینی طور پر اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے لیکن جب ان میں سے کسی کا کوئی ایسا قول منقول ہو جو سراسر حدیث کے خلاف ہو تو اس قول کو کسی عذر کی بنیاد بنیاد پر چھوڑنا ضروری ہے عذر کی تین قسمیں ہیں پہلی اس کا اعتقاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے دوسری اس کا اعتقاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر یہ مسئلہ مراد نہیں لیا ہے تیسری اس کا اعتقاد کہ یہ حکم منسوخ ہے ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں ہم سے پہلے اسلامی تعلیمات کے بارگرہ کو اٹھایا ہم تک پوری امانت کے ساتھ اسے پہنچایا اس کے رموز و گموز کو بیان کیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی فرمائے ربنا اغفر لنا ولی اخبال اللہ سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا گل للذین آمنوا ربنا رؤوف الرحیم علماء کرام کی قدر و منزلت کو گھٹانا اور ان سے اجتہادی غلطی ہونے پر ان کی تنقیص کرنا بدعتوں کا طریقہ بدعتیوں کا طریقہ ہے اور دشمنان اسلام کی ایک گہری سازش ہے اور یہ صرف اس لیے تاکہ اس امت کے خلف اپنے صلف سے کٹ جائے اور نوجوانوں کے مابل ایک خلیج پڑ جائے لہذا یہی سے بعض مبتدی طلباء کو بھی متنبع ہونا ہو جانا چاہیے جو فقہ امت کی قدر و منزلت کو گھٹاتے ہیں اور فقہ اسلامی کی قدر و منزلت کو کم کرتے ہیں اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اندر جو حق و اچھی باتیں ہیں اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں جبکہ انہیں اپنے فقہ پر عزت محسوس کرنی چاہیے اپنے علماء و فقہ کی تقریم و توقیر کرنی چاہیے اور گمراہ کن پروپگنڈو سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کے بہکاوے میں آنا چاہیے